السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ میم جو آپ نے مجھے رکیہ بتایا تھا پڑھنے کے لیے میم اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے بہت چینجز آئی میری لائف میں میں نے جب سے وہ اسٹارٹ کیا ہے میم میں نے نوٹس کیا میم کہ مجھے نا ہمیشہ ڈور بیل کی آواز آتی تھی رات کو تین بجے ایک بجے وہ نہیں آتی ابھی اور مجھے ہمیشہ آنکھوں کے سامنے یلو کلر دکھتا تھا میم وہ بھی نہیں دکھتا میں ہمیشہ ڈپریشن میں ہی رہتی تھی بہت سوچتی تھی میم بہت زیادہ ٹینشن لیتی تھی اور مجھے ایسا کراؤڈ دے کے گھبراہٹ ہوتی تھی وہ سب چیزیں بھی میرے ساتھ بہت چینج ہوئی ہیں الحمد للہ بہت کانفیڈنس آیا ہے مجھ میں بچوں کو لے کے میں نے آپ کو بتایا تھا بچوں کی طبیعت اچھی نہیں رہتی تھی خراب رہتی تھی میرا بچہ تھوڑا ضدی تھا کوئی بات نہیں سنتا تھا اس میں انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں تھی ذرا بھی کسی چیز کو لے کے الحمد للہ اس میں بھی چینج آیا ہے دوسرے بچوں کا بیہیویئر تھوڑا چینج ہوا ہے الحمد للہ اور ہمیشہ بچے سے چڑچڑے رہتے تھے الحمد للہ میم ان میں بھی بہت چینجز آئے ہیں وہ بھی الحمد للہ اچھے سے اب نماز پڑھتے ہیں برابر نماز کے لیے برابر جاتے ہیں الحمد للہ ابھی اور میں نے بھی برابر الحمد للہ میم یہ برابر میں نے پڑھا دو مہینہ اور مجھے اس سے فائدہ بھی ہوا ہے میں نے اپنی کزن کو بھی بتایا یہ سب پڑھنے کے لیے میم اس نے بھی پڑھا اور اس سے بھی یہ فائدہ ہوا ہے میم آپ کا جو لیکچر تھا جادو کا وہ ہے حقیقت ہے میم کہ میں اپنے بچوں کو لے کے بہت گئی ہوں مولانا کے پاس پر مجھے سے کبھی فائدہ نہیں ہوا ہے ہمیشہ صرف میں نے ایک ایک مولانا کے پاس گئی اس سے فائدہ نہیں ہوا تو دوسرے مولانا چینج کی بہت ہم لوگ ناچے میم یہ سب بچوں کو لے کے ان کی بیماریوں کو لے کے ایک سا لگتا تھا جیسے کوئی راستہ ہی نہیں بچتا تھا ہاں، ہمیشہ ڈاکٹرس کے پاس جاتی تھی کچھ نہ کچھ مطلب تکلیف ہوتی ہی رہتی تھی لوگوں کو تو میں تھا کہا کے لاسٹ میں وہی میں نے قدم اٹھایا مولوی کے پاس گئی پھر مجھے وہاں پہ بھی کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اللہ ہم نے صرف گناہ کی کام ہی کی یہ سب کر کے اللہ ہمیں ان سب چیزوں کے لیے معاف کرے اور آئندہ کبھی ایسی چیزیں نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں پھر الحمد للہ میم پھر آپ نے مجھے جب یہ دعائیں بتائی ہیں نا تب سے میں نے پڑھا بھی اور الحمد للہ مجھے اس سے فائدہ بھی ہوا ہے بے شک شفا دینے والا صرف اللہ ہے اور ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری نماز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعائیں تو ایک ذریعہ ہے ہمارے لیے جو میم آپ نے ہم تک پہنچائی ہے اور اس کو ہمیں میں نے اس پہ عمل بھی کیا اور مجھے اس سے فائدہ بھی ہوا ہے میم اور آپ نے یہ جو دعائیں ہم تک پہنچائی ہیں آپ نے ہمارے لیے اتنا ریسرچ کیا ہے ہم تک یہ دعائیں پہنچا رہے تاکہ ہم کسی غلط چیزوں میں نہ پڑے اور صحیح حق پہ چلے اور ہمیشہ حق پہ چلنے والے ہی انشاءاللہ ہم بنیں اور ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری نماز ہمارے اسکار ہمارا قرآن کی تلاوت یہ سب سے زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے میم اور میم آپ نے مجھے پوچھا کہ میں کس طرح پڑھتی تھی میں رات کے ٹائم پہ ہی پڑھتی تھی تبھی میں زور سے پڑھتی پڑھتی تھی بچوں میں ایسے کبھی کچھ ایسا مجھے لگا نہیں بٹ جب میں نے اسٹارٹ کیا نا پڑھنا تو میرا جو چھوٹا بچہ تھا نا وہ بہت اوور ہائپر لگتا تھا مجھے اور مجھے ہمیشہ فیل ہوتا تھا کہ جب سے میں نے اسٹارٹ کیا ہے نا پڑھنا تو ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہو رہا ہے یا اس پہ الگ کچھ زیادہ ہی زیادہ ہی مطلب وہ ضدی ہوتے جا رہا تھا بٹ پھر آہستہ آہستہ آہستہ الحمد للہ وہ نارمل ہوا اور ابھی ٹھیک ہے الحمد للہ وہ اور مجھے بھی اسٹارٹنگ میں پڑھنے کے لیے تھوڑا پرابلم ہوتا تھا جیسی گھبراہٹ سی ہوتی تھی بے چینی ہو جاتی تھی ایسی سانس پھولتی تھی میری پڑھنے کے لیے اور پھر جیسے جیسے پڑھتے گئی الحمد للہ آہستہ آہستہ ایک دم نارمل لگنے لگا اور پھر کچھ نہیں لگتا تھا پڑھنے کے لیے بہت اچھا لگتا تھا سکون لگتا تھا اور ایزی بھی لگتا تھا پڑھنے کے لیے اسٹارٹنگ میں تھوڑا وقت جاتا تھا بٹ اینڈ اینڈ میں اتنا وقت نہیں لگتا تھا مجھے پڑھنے کے لیے آسان لگ جاتا تھا پڑھنے کے لیے <clears throat> اور میں جب پڑھتی تھی تو میم میں پانی لے کے بیٹھتی تھی اور تو ہم سب میرے ہسبینڈ میرے بچے اور میں وہ پانی بھی پیتے تھے اور میں سب پر بھی خود پر اور سب پر بھی میں دم کرتی تھی پڑھ کر الحمد للہ میم میرے ایک بچے کو اسپائن کا پرابلم تھا میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے چار آپریشن ہوئے تھے وہ چیز تو میم اس کو نیچرلی ہے اللہ کی طرف سے بے شک ایک دن اس کو اس بیماری کے لیے اس کو ضرور شفا ملے گی انشاءاللہ بٹ ان لوگ کے جو بیہیویئر تھے تھوڑا ایگریسو تھا وہ کوئی بات نہیں سن تھا مطلب پن اس میں رہتا تھا ہمیشہ غصے سے بات کرتا تھا الحمد للہ وہ سب چیزوں میں بہت فرق آیا بچوں میں الحمد للہ میم وہ بھی بہت نارمل بیہیو کرتا ہے میں کچھ بول دوں گی تو اسے غصہ بھی نہیں آتا الحمد للہ ہر بات میں مجھے جا کے مناتا بھی ہے الحمد للہ کسی چیز کو لے کر اور اچھے سے بھی رہتا الحمد للہ دوسری سمہ جزاک اللہ خیر یہ میرے لیے بھی اچھا ہوگا میں بھی چاہتی کہ کوئی مولانا کے پاس نہ ہی جائے گی کہ میں خود کتنے جن کو بتاتی کہ مت جاؤں آپ نے جو دعائیں آپ پہلے وہ ٹرائی کرو کوشش کرے وہ سب پڑھنے کے لیے بٹ جس کا جس کو اللہ کی ہدایت ہے وہ پڑھ لیتا ہے جو جسے نہیں پڑھنا ہے وہ نہیں پڑھتا ہے سہما پھر بھی میں بہت جن کو کوشش کرتی ہوں بتانے کے لیے کہ وہ سبھی اس پہ عمل کریں اور میم بس میں بھی میری ساری سسٹرس کو بھی یہی بتانا چاہتی ہوں کہ جو آپ نے جو رکیہ بتایا الحمد للہ وہ فائدے مند ہیں وہ بھی ان سب چیزوں پہ عمل کریں انشاءاللہ اور میم جزاک اللہ